عامر بن عبداللہ بن زبیر نے عامر بن سلیم زراقی سے اور انہوں نے حضرت ابو قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے دو رکعت نماز پڑھے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چوون